اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں اپن رحمت کے آگے مجداس نہ ہوئی اور ہم نے اسمان سے پان اتارا پاک کرنے والا